السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the fortieth lecture in series of forty five lectures on digital logic design کیسے حال ہیں آپ کے انشاءاللہ اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی میمریز پہ ڈفرینٹ uh, ٹائپس کی میمری ہم نے دیکھی تھیں ڈسکس کی تھیں اور بیسکلی میموری ہوتی کیا ہے uh, اس کا اسٹرکچر بھی تھوڑا سا دیکھا تھا آج میمری پہ مزید ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے اس سے پہلے کہ آج کی ڈسکشن شروع کریں آئیے لاسٹ لیکچر کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ریویو کر لیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنی شروع کی تھی میمری سے بیسکلی میمری کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ انفارمیشن کو اسٹور کر رہا ہے سیکوینشل سرکٹ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کمبنیشن سرکٹ جو پہلے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور ایک میموری ایلیمنٹ جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا ایک فلپ فلاپ سے فلپ فلاپ جو ہے ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اسٹوریج ایلیمنٹ ہے اور ایک بٹ کو اسٹور کرتا ہے سو سیکوینشل سرکٹس کا ایک اسینشیل پارٹ ہے میمری اس کے بغیر سیکوینشل سرکٹ بن نہیں سکتا دوسرے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے یا ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں میموری کی ضرورت ہے اور وہ ایک بٹ یا دو بٹ یا تین بٹ نہیں کافی ساری میموری آپ کو چاہیے بیسکلی کیوں چاہیے کیونکہ آپ کا ڈیجیٹل سسٹم جو ہے اس نے ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا ہے کچھ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ جو پروگرام ہے انسٹرکشنز ہیں وہ آپ کی ریم میں یا میموری میں موجود ہونی چاہیے سو دیٹس وائی آپ کے ڈیجیٹل سسٹم کے لیے ایک اچھی خاصی کیپیسٹی کی میموری ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا ڈیجیٹل سسٹم کام نہیں کرے گا ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈیٹا ویلیوز ہیں یا انفارمیشن ہے جو میموری میں اسٹور کرنا ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ کا سسٹم جو ہے اس کو one bit at a time چاہیے تو آپ کی جو میمری ہے وہ ون بٹ کی فارم میں ہوگی اگر آپ کا جو سسٹم ہے اس کو فور بٹ کی فارم میں ڈاٹا چاہیے تو وہ نیبل فارم میں آپ انفارمیشن آرگنائز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا computer eight bit sixteen bit یا تھرٹی ٹو بٹ انفارمیشن کو ہینڈل کرتا ہے تو میمری میں آپ کو اسی فارم میں انفارمیشن کو آرگنائز کرنا ہوگا نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ جو میموری ہے اس کو کیسے ایکسیس کیسے کرتے ہیں یا اس کا رف سا جو امپلیمنٹیشن ہے یا آرگنائزیشن ہے وہ کیا ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میمری جو ہے ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کی صورت میں آرگنائز ہوتی ہے سو ہم روز اینڈ کالمس کی ٹرم میں ایک لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں سو سے اگر square eight by eight array ہے سو ایٹ روز ہوں گی ایٹ کالمس ہوں گے اس میں آپ کوئی بھی سی رو سلیکٹ کریں کوئی سا بھی کالم سلیکٹ کریں تو اس جگہ پہ جو بھی میموری لوکیشن ہے ادھر انفارمیشن اسٹور ہے آپ اس لوکیشن کو ایکسس کر کے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں انفارمیشن رائٹ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایٹ بائی ایٹ رے ہے اس کو آپ اس طرح زیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایٹ لوکیشن ہیں اور ہر لوکیشن پہ eight bits of information store ہیں یا ایک بائٹ اسٹور ہے سو یہ ایٹ بائٹ ریم ہوگی یا میمری ہوگی اگر آپ کو فور بٹ انفارمیشن چاہیے تو آپ اسی ایٹ بائی ایٹ ارے کو آپ sixteen location into four bit کی فارم میں آرگنائز کر سکتے ہیں دیٹ مینس سولہ ایڈریسز ہوں گے یونیک ایڈریسز ہوں گے اور ہر ایڈریس پہ چار بٹ کی انفارمیشن آپ اسٹور کر رہے ہیں ایک تیسری جو فارم ہے اس میں آپ 64 فور لوکیشنز بنا سکتے ہیں اور ہر لوکیشن پہ ایک بٹ سٹور کر سکتے ہیں تینوں کیسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آف میمری ہے یا جو کیپیسٹی ہے وہ ایک ہی رہے گی 64 فور سیلز ہوں گے بیسکلی سیلز کی ہم نے ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ ایک جو بیسک یونٹ ہے جو کہ زیرو لاجک زیرو یا لاجک ون کو اسٹور کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں سیل نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کیپیسٹی کی میمری کیپیسٹی اور memory density memory capacity basically total amount of or rather total number of cells that means کتنی بٹس آپ اسٹور کر سکتے ہیں سو so ایگزامپل ہے 16 kilo byte that means sixteen kilo location sixteen two one zero two four locations ہیں اور ہر لوکیشن پہ ایٹ بٹس یا ایک بائٹ اسٹور ہو رہی ہے سو so اگر آپ نے بٹس کی فارم میں معلوم کرنا ہے کہ کتنی انفارمیشن یا کتنی بٹس ٹوٹل اسٹور ہو سکتی ہیں so sixteen into one zero two four into eight دوسری ہم نے بات کی تھی ڈینسٹی کی ڈینسٹی بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پر اسکوئر انچ یا پر اسکوئر سینٹی میٹر جو ایک کوئی بھی ایریا میں کتنی آپ انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں اس میں بیسکلی اگر پر اسکوائر یونٹ ایریا جو ہے اس میں زیادہ انفارمیشن یا زیادہ میمری آپ اویلیبل ہے یا دیٹ مینس زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں دیٹ مینس زیادہ ڈینس میمری بیسکلی ہم نے بات میں یہ بات کی تھی کہ کوئی میمری ڈینس ہے یا نہیں ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے امپلیمنٹیشن پہ کہ میموری سیلس کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اسٹیٹک ریم کی ہم نے بات کی تھی کہ اگر اسٹیٹک ریم ہو کیونکہ وہ چھ ٹرانزسٹر کی مدد سے ایک سیل امپلیمنٹ کرتے ہیں سو چھ سیلس جو ہیں زیادہ اسپیس آکوپائی کرتے ہیں so that means less memory per unit area implement کر سکتے ہیں ڈائنامک ریم کی ہم نے بات کی تھی کہ کیپیسٹر کی فارم میں ڈائنامک ریم ہوتی ہے سو ایک سیل جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹرانزسٹر اور ایک کیپیسٹر کی مدد سے بنایا جاتا ہے سو اس دیٹ مینس کہ per square per unit area آپ کے پاس ڈائنامک ریم اگر ہے تو زیادہ میموری اویلیبل ہے سو دیٹ مینس ایک چھوٹے سے ایریا میں زیادہ انفارمیشن آپ اسٹور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو میمری چپ ہے اس کے کون سے اسینشیل سگنلس ہیں اور ان اسینشیل سگنلز کی مدد سے ہم کیسے انفارمیشن ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں سو so, پہلا جو سگنل تھا یا سیٹ آف سگنلس تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ ایڈریس سگنلس ہیں سو so, یہ ایڈریس جو سگنلس ہیں یہ بیسکلی ان پٹ سگنلس ہیں میمری کو ایڈریس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ ایڈریس اپلائی کرتے ہیں ایڈریس کس چیز کا ایک خاص اور یا یونیک لوکیشن کا جو کہ میموری میں ہے جہاں سے آپ نے انفارمیشن پڑھنی ہے یا آپ نے جہاں انفارمیشن اسٹور کرنی ہے یہ ایڈریس کہاں سے آئے گا ہم نے کہا تھا کہ مائکرو پروسیسر کنیکٹڈ ہے میموری کو through an external address bus so micro پروسیسر جو ہے ایک ایڈریس جنریٹ کرے گا جو کہ میموری کو بھیجے گا میموری کے اندر ایک انٹرنل ایڈریس ڈیکوڈر لگا ہوا ہے جو کہ ایک پرٹیکولر لوکیشن کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور ادھر آپ انفارمیشن ایکسیس کر سکتے دوسری ہم نے بات کی تھی جو ہے جو سگنلس ہیں وہ ہیں data signals. Again, a number of data signals comprise the data bus. Data bus پہ کیا یا کس قسم کی انفارمیشن ہے اگر آپ انفارمیشن لکھ رہے ہیں میموری میں تو وہ ڈیٹا بس پہ موجود ہونی چاہیے کہاں سے آئے گی انفارمیشن بیسکلی مائکرو پروسیسر ہے اس نے انفارمیشن میموری میں لکھنی ہے تو مائکرو پروسیسر اپنی ڈیٹا بس پہ یا اپنے ڈیٹا بفر میں ایک انفارمیشن ڈالے گا یا اسٹور کرے گا وہ انفارمیشن ایکسٹرنل بس پہ اویلیبل ہو جائے گی اور وہ انفارمیشن میموری کے ان پٹ پینس پہ اویلیبل ہو جائے گی ان پٹ پینس پہ اویلیبل ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ ریڈ کر رہے ہیں میموری سے سو آپ نے ایڈریس بھیجا لوکیشن سلیکٹ کی اس لوکیشن سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ میموری کی ڈیٹا لائنس پہ اویلیبل ہوگی جو کہ مائکرو پروسیسر پڑھ سکتا ہے سو جو ڈیٹا بس ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہے یا میموری کی جو ڈیٹا لائنس ہیں وہ بائی ڈائریکشنل ہیں آپ ان پٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا آؤٹ پٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے تیسرے جو گروپ آف سگنلس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے کنٹرول سگنلس تھے ریڈ رائٹ بیسکلی اگر آپ نے انفارمیشن ریڈ کرنی ہے میمری سے تو ریڈ سگنل کو ایکٹیویٹ کریں گے اگر آپ نے انفارمیشن لکھنی ہے رائٹ کرنی ہے میمری میں تو رائٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کریں گے ہم نے کہا تھا ادھر ایک سگنل ہو سکتا ہے یا دو سیپریٹ سگنل ہو سکتے ہیں بہرحال ریڈ کرنے کے لیے ریڈ سگنل ایکٹیویٹ ہونا چاہیے رائٹ کرنے کے لیے رائٹ سگنل ایکٹیویٹ ہونا چاہیے ایک جو آخری کنٹرول سگنل تھا وہ تھا چپ سلیکٹ سگنل جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک سسٹم میں ڈیجیٹل سسٹم میں you can have more than one memory chip so کسی ایک وقت میں ایک لوکیشن ایک میموری چپ میں آپ ایکسیس کر رہے ہوں گے باقی میموری چپس کی لوکیشن جو ہے وہ آپ ایکسیس نہیں کر رہے سو باقی جتنی بھی میمریز ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹیڈ ہوں گی یا سلیکٹ نہیں ہوں گی سو آپ کسی ایک میمری کو کیسے سلیکٹ کریں گے وہ اس کے چپ سلیکٹ پن کو اگر آپ ایکٹیو کر لیں اس پہ ایک لاجک ہائی یا لاجک لو جو بھی اس کی لاجک ہے وہ اپلائی کریں تو وہ والا چپ سلیکٹ ہو جائے گا ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک سیل ایک اسٹیٹک ریم کا سیل کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہم نے ڈائگرام میں دیکھا تھا کہ بیسکلی ایک فلپ فلپ ہے جس کو ہم لیچ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ایک ڈی فلپ فلپ ہم نے یوز کیا تھا جو ڈی ان پٹ ہے اس کو ڈیٹا این لائن کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور جو کیو آؤٹ پٹ ہے اس کو ایک ٹرائی اسٹیٹ بفر کے تھرو ڈیٹا آؤٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے دو کنٹرول سگنل ہم نے یوز کیے تھے ایک سلیکٹ تھا اور ایک رائٹ right تھا سو so, اگر سلیکٹ سگنل ایکٹیویٹ ہو رہا ہے رائٹ right سگنل کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تو بیسکلی ہم ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو سلیکٹ سگنل ہے وہ ٹرائی اسٹیٹ بفر کو انیبل کر دیتا ہے لچ جو ہے ڈی لیچ جو ہے اس کے کیو آؤٹ پٹ پہ ہمیشہ ایک ویلو اویلیبل ہے جو ہی ٹرائی اسٹیٹ بفر انیبل ہوا وہ انفارمیشن آؤٹ پٹ پہ آ گئی دیٹ مینس ہم ریڈ کر رہے ہیں اگر ہم نے رائٹ کرنا ہے سو so بیسکلی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو فلپ فلوپ ہے ایز اے لیچ یوز ہو رہا ہے رائٹ سگنل انیبل ہوگا ایکٹیویٹ ہوگا اور جب سلیکٹ سگنل ایکٹیویٹ ہوگا تو جو لیچ کے کلاک انپٹ ہے اس پہ ایک ایکٹیو سگنل آئے گا جب ایکٹیو سگنل آئے گا تو لیچ جو ہے as a transparent latch behave کرے گی that means data input پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس کے تھرو پاس uh, کرے گی اور آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گی جو ہی آپ رائٹ سگنل کو ڈسیبل کرتے ہیں سو وہ انفارمیشن جو ہے کیو آؤٹ پٹ پہ اسٹور ہو جائے گی دیٹ مینس آپ نے انفارمیشن لکھ دی بیسکلی یہ ایک سمپل سا سرکٹ uh, تھا جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں ایک بٹ کو اسٹور کرنے کے لیے نے ڈسکس کیا تھا اگر ملٹیپل بٹس آپ نے یوز کرنی ہے اسٹور کرنی ہے تو اس قسم کے ملٹیپل سرکٹس ہوں گے آخر میں ہم نے دو ڈائگرامس دیکھے تھے ایک جو ڈائگرام تھا وہ بیسکلی تھا ایک eight location four bit memory کی امپلیمنٹیشن اس میں ہم نے ایک ڈی دکھایا تھا three to eight D address آ رہا تھا جس کی وجہ سے ایٹ روز میں سے ایک رو سلیکٹ ہوتی ہے ایک رو کے ساتھ ہم نے چار فلپ فلپس لیچز کنیکٹ کیے ہوئے ہیں تو جو بھی رو سلیکٹ ہوگی وہ والے لیچز سلیکٹ ہو جائیں گے اور ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک سمبل دیکھا تھا ایک سکسٹین کلو بائٹ ریم کا جس کی ایڈریس لائنس دیکھی تھیں ڈیٹا لائنس ہم نے ڈسکس کی تھیں اور جو کنٹرول سگنلس ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں ایڈریس ڈی کوڈر سے میموری میں بیسکلی ہم نے جیسے بتایا کہ ایک ایڈریس ڈیکوڈر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ڈفرنٹ روز سلیکٹ کر رہے ہیں اب جو ایڈریس ڈی کوڈر ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی میموری کی کیپیسٹی کتنی ہے لیٹ سپوز کے میموری میں چار لوکیشنز ہیں تو جو ڈی کوڈر ہوگا two to four decoder ہوگا ٹو ان پٹ لائنس آئیں گی ایڈریس لائنس ہوں گی اور ان میں سے اس کی چار آؤٹ پٹ سلیکٹ لائنس ہوں گی جس کی مدد سے ایک رو یا ایک لوکیشن کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں جس طرح اگر سکسٹین لوکیشنز کی میموری ہے یا کیپیسٹی جو ہے سکسٹین ایڈریسز آ سکتے ہیں ہیں اس میمری کے تو آپ کے پاس جو ڈی کوڈر ہوگا four to sixteen decoder ہوگا فور ان پٹ لائنس ہوں گی سولہ آؤٹ پٹس ہوں گی ان کی مدد سے آپ ایک لوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بات کریں سکسٹین کلو بائٹ میمری تو سکسٹین کے لوکیشنز ہیں اب یہ آپ اندازہ کریں کہ جو ڈی کوڈر ہوگا جو ان سکسٹین کے لوکیشنز کو یونیکلی ڈی کوڈ کر رہا ہے اور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا جو جو آپ ڈیکوڈر کو بڑھاتے جا رہے ہیں اس میں بیسکلی آپ زیادہ گیٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں جتنے گیٹس آپ انٹروڈیوس کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں بیسکلی جتنے آپ گیٹس انٹروڈیوس کریں گے تو اتنا ڈیلے زیادہ ہوتا جائے گا سو دیٹ مینس جو ہی آپ نے ایڈریس اپلائی کیا کچھ ڈیلے کے بعد جو آؤٹ پٹ لائن ایک سلیکٹ ہوگی جس کی مدد سے ہم ایک میموری لوکیشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں سو یہ جو ڈیلے ہے دیٹ مینس ڈیٹا جو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آ رہا ہے یا جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ڈیلے کے بعد لکھا جائے گا دیٹ مینس میموری سلو ہو جائے گی میموری کو فاسٹ کرنے کے لیے یا ایکسیس ٹائم کو کم کرنے کے لیے جو ایڈریس ڈی کوڈنگ ہے وہ جلدی ہو جانی چاہیے ایڈریس ڈی کوڈنگ کیسے جلدی ہوگی اگر آپ ایڈریس ڈی کوڈر جو ہے اس کو سمپل رکھیں اس میں سمپل کیسے کریں گے اگر آپ کی one megabyte let suppose memory ہے تو اس کو کیسے سمپل کریں گے بیسکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ جو ایڈریس ہے اس کو ہم سپلٹ کر دیتے ہیں uh, اس کو کہتے ہیں کہ رو ایڈریس ہے اور کالم ایڈریس ہے بیسکلی ایک سنگل ایڈریس آ رہا ہے ان پٹ پہ اس کو ہم سپلٹ کر دیتے ہیں انٹو اے رو ایڈریس اور کالم ایڈریس جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو میمری ہے وہ ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کی صورت میں آرگنائز کی ہوئی ہے کچھ روز ہیں اینڈ کچھ کالمس ہیں سو ایڈریس کو بھی آپ سپلٹ کر دیں row address and column address so basically دو ڈی کوڈرس آپ استعمال کر رہے ہیں inside the memory internally ایک جو ڈیکوڈر ہے وہ رو ایڈریس کو ڈیکوڈ کر رہا ہے اور ایک جو ڈیکوڈر ہے جس کو ہم کالم ڈیکوڈر کہتے ہیں وہ کالم ایڈریس کو ڈیکوڈ کر رہا ہے سو اب ایک یونیک رو ایڈریس جنریٹ ہوگا اور ایک یونیک کالم ایڈریس جنریٹ ہوگا جس کی مدد سے ہم ایک یونیک لوکیشن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اب کیونکہ ایک رو ڈیکوڈر ہے اور ایک کالم ڈیکوڈر ہے بیسکلی آپ نے دو ڈی کوڈرز بجائیے کہ آپ سنگل ایک ڈیکوڈر یوز کرتے ہیں دو ڈیکوڈرز یوز کیے ہیں دیٹ مینس انٹرنل جو اس میں گیٹس ہیں وہ کم ہیں دیٹ مینس ڈیکوڈنگ جو اسپیڈ ہے یا پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ بھی کم ہو جائے گا دیٹ مینس میموری ایکسیس جو ہے وہ فاسٹر ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈریس ڈیکوڈر ہے اس کو ہم رو ڈیکوڈر اور کالم ڈیکوڈر کی شکل میں کیسے ہم یوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈائگرام میں ایک میموری ارے دکھائی گئی جو کہ ڈی کوڈ ہو رہی ہے using a row decoder and a column ڈی اس کو ہم نے اسپلٹ کر لیے internally into row address and column address so دو بیٹ ہم رو ایڈریس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور دو بیٹ جو ہیں کالم ایڈریس کے لیے استعمال کر رہے ہیں دو two into four decoder استعمال کیے گئے سو جو پہلا ڈیکوڈر ہے وہ رو کوڈر ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے کالم کوڈر ٹو انپٹس ہیں سو چار روز میں سے ایک روز سلیکٹ ہوگی اسی طرح کالم ڈیکوڈر کے ٹو انپٹس ہیں فور آؤٹ پٹس ہیں سو ایک کالم لائن سلیکٹ ہوگی جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے سولہ سیلز ہیں اور ہر سیل میں eight bit of information store ہو رہی ہے سو دیٹ مینس اگر رو ڈیکوڈر کا ایڈریس زیرو زیرو ہے اور کالم ڈیکوڈر کا ایڈریس انپٹ جو ہے زیرو زیرو ہے سو ٹاپ لیفٹ کارنر میں جو ایٹ بٹ ڈیٹا سیل دکھایا گیا وہ سلیکٹ ہو جائے گا دیٹ مینس اس کی جو پہلی رو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی پہلا کالم سلیکٹ ہوگا سو پہلی رو اور پہلے کالم میں ٹاپ لیفٹ موسٹ سیل ہے وہی سلیکٹ ہوگا ہر سیل جو ہے ایک بائی ڈائریکشنل ڈیٹا بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے اور یہ ڈیٹا بس جو ہے یہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے ان پٹ آؤٹ پٹ بفر پہ سو کنٹرول سرکٹری جو ہے وہ نہیں دکھائی گئی اگر ہم ریڈ کر رہے ہیں سو جو آؤٹ پٹ بفرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور انفارمیشن ہم کسی سلیکٹڈ سیل سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم رائٹ کر رہے ہیں تو انفارمیشن جو ہے سلیکٹڈ سیل پہ لکھتی جائے گی پہلے ڈائگرام میں نیچے جو ان پٹ آؤٹ پٹ بفر دکھایا گیا اس کا ڈیٹیل سرکٹ ڈائگرام ادھر ابھی نظر آ رہا ہے لاسٹ رو جو ہے اس کے چار فلپ فلپس دکھائے گئے اس کے نیچے کچھ بفرز ہیں input buffer and output buffer left hand side پہ دو اینڈ گیٹ دکھائے گئے ہیں جن کے ان پٹ پہ کچھ کنٹرول سگنلز کنیکٹڈ ہیں سو so, پہلا جو اینڈ گیٹ ہے اس کے ان پٹ پہ دو کنٹرول سگنلز ہیں write signal and chip select signal دونوں ایکٹیو ہائی سگنلز ہیں سو so, اگر رائٹ کرنا ہے رائٹ سگنل ہائی ہوگا اور اسی طرح چپ سلیکٹ جب یہ میموری سلیکٹ کرنی ہے چپ سلیکٹ شوڈ بی ہائی نیچے جو اینڈ گیٹ ہے اس کے تین انپٹس ہیں ایک جو ان پٹ ہے جب سلیکٹ ہے دوسرا جو انپٹ ہے وہ ڈبلو بار ہے دیٹ مینس اگر ریڈ کر رہے ہیں تو یہ سگنل زیرو ہوگا اور سیکنڈ اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ انورٹ ہو کے ون ہو جائے گا اور تیسرا جو انپٹ ہے دوسرے اینڈ گیٹ کے وہ ہے آؤٹ پٹ انیبل سو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریڈ کیسے ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے رائٹ کیسے ہوگا ریڈ کرنے کے لیے جو رائٹ سگنل ہے وہ زیرو ہونا چاہیے چپ سلیکٹ ایکٹیو ہونا چاہیے اور آؤٹ پٹ انیبل جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ون آ جائے گا ون جب آئے گا تو چار جو نیچے آؤٹ پٹ بفرز دکھائے گئے وہ انیبل ہو جائیں گے کیونکہ آؤٹ پٹ بفرز کا ایکٹیو ہائی انیبل پٹ ہے that means data out lines جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گی اور جو بھی رو سلیکٹڈ ہے اس پہ جو بھی چار لیچز ہیں وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گی انفارمیشن آپ ریڈ کر سکیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رائٹ کیسے کریں گے رائٹ کرنے کے لیے رائٹ سگنل ایکٹیو ہونا چاہیے چپ سلیکٹ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور آؤٹ پٹ انیبل جو ہے وہ ڈسیبل ہونا چاہیے سیکنڈ اینڈ گیٹ جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا that means output buffer جو ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے اوپر والا اینڈ گیٹ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہوگا سرکٹ میں دکھایا گیا ہے کہ اوپر والا جو اینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ سارے فلپ فلپس کے رائٹ right سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so انفارمیشن جو ہے نیچے ڈیٹا ان آؤٹ لائنس پہ اپلائی کی ہوئی ہے رائٹ سگنل ایکٹیویٹ ہوا چپ سلیکٹ ایکٹیو ہے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو گیا سارے رائٹ سگنل ایکٹیو ہو گئے جو بھی رو سلیکٹڈ ہے ڈی کوڈر کی مدد سے اس میں انفارمیشن ان پٹ پہ پہنچ جائے گی اور جو ہی رائٹ سگنل آپ ڈسیبل کریں گے یہ انفارمیشن ان لیچز پہ اسٹور ہو جائے گی یا لیچ ہو جائے گی ابھی ہم نے ڈائگرام دیکھا ایک ڈیکوڈر کا جس کو ہم نے اسپلٹ کیا ہوا into row decoder and column decoder اور جنرل جو ارے ہے میموری کی اس کو بھی ہم نے دیکھا سو ایک جو کالم لائن سلیکٹ ہوتی ہے اور ایک رو لائن سلیکٹ ہوتی ہے اس کی انٹرسیکشن پہ جو سیل لگا ہوا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ادھر ہم انفارمیشن لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم نے آؤٹ پٹ بفر جو سرکٹ میں دکھایا گیا تھا اس کو دیکھا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈیٹا ان لائن اور ڈیٹا آؤٹ لائن ان کو ہم کمبائن کر سکتے ہیں اس کو ایک بائی ڈائریکشن لائن کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس میں اب ہم بات کرتے ہیں memory read and write cycle کی جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی انفارمیشن ریڈ کرنے کے لیے میموری سے آپ کا آپ کو ایڈریس اپلائی کرنا ہے جو microprocessor of course apply کرے گا ریڈ سگنل ایکٹیو ہونا چاہیے چپ سلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد انفارمیشن آپ پڑھ سکیں گے اسی طرح رائٹ کرنے کے لیے ایڈریس کا ہونا ضروری ہے ایڈریس سے لوکیشن سلیکٹ ہوگی رائٹ سگنل کا ہونا ضروری ہے چپ سلیکٹ سگنل کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد انفارمیشن بھی آپ نے پرووائڈ کرنی بیسکلی مائکرو پروسیسر پرووائڈ کر رہا ہے وہ انفارمیشن جو ہے اس پرٹیکولر لوکیشن پہ لکھی جائے گی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو سگنلز ہیں ایک خاص سیکوینس میں اپلائی ہوں گے تب ہی آپ انفارمیشن میموری میں لکھ سکیں گے یا ادھر سے پڑھ سکیں گے رائٹ کرنے کے لیے ایک رائٹ سائیکل استعمال ہوگا جو کہ مائکرو پروسیسر کنٹرول کرے گا اسی طرح انفارمیشن میموری سے پڑھنے کے لیے ایک ریڈ سائیکل استعمال ہوگا جو کہ ایک مائکرو پروسیسر کنٹرول کرے گا سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ریڈ سائیکل کہ یہ جو سگنلز ہیں different address signals chip select signals read signals یہ کس سیکوینس میں اپلائی ہو رہے ہیں اور انفارمیشن کب ہمیں مل رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رائٹ سائیکل کو رائٹ سائیکل میں بھی اگین ہم دیکھیں گے ایڈریس سگنل کب اپلائی ہوگا آؤٹ پٹ یا چپ سلیکٹ سگنل جو ہے وہ کب اپلائی ہو رہا ہے انفارمیشن ہم کب ڈیٹا بس پہ پلیس کر رہے ہیں اور کب انفارمیشن رائٹ ہو رہی ہے سو so, آئیے دیکھتے ہیں read cycle and write cycle read cycle timing diagram دکھایا گیا جس میں ڈفرنٹ سگنلز دکھائے گئے ہیں basically read cycle timing diagram جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس ٹائم کون سا سگنل ایکٹیویٹ ہوگا اور کب جو ہے سگنل ڈی ایکٹیویٹ ہوگا سب سے اوپر ایڈریس سگنل دکھایا گیا ایڈریس کی کیونکہ ملٹیپل لائنس ہیں سو کسی لائن پہ ون ہوگا کسی پہ زیرو ہوگا اسی لیے جو ایڈریس سگنل ہے اس کو ڈبل لائن سے شو کیا جاتا ہے جس طرح کے ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے ایڈریس سگنل جو ہے ایک خاص ٹائم تک ایکٹیو رہے گا یا ویلڈ رہے گا جب تک انفارمیشن پراپرلی ریڈ نہیں ہو جاتی ایڈریس لائنس پہ ایڈریس موجود رہے گا اور یہ ایڈریس جو ہے T R C time interval تک اسٹیبل رہے گا ایڈریس سگنل کے نیچے چپ سلیکٹ سگنل دکھایا گیا چپ سلیکٹ سگنل کے نیچے آؤٹ پٹ انیبل سگنل اور سب سے نیچے ڈیرا سگنل دکھایا گیا ہے سو so, سب سے پہلے ویلڈ ایڈریس آئے گا ایڈریس لائنس پہ اسٹیبل رہے گا تھوڑی دیر کے بعد چپ سلیکٹ اور آؤٹ پٹ انیبل سگنل جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ دونوں جو سگنلز ہیں ایکٹیو لو سگنلز ہیں سو انیشلی ہائی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لو ہو گئے دیٹ مینس ایکٹیویٹ ہو گئے اس کے تھوڑی دیر بعد ڈیٹا لائنس پہ ویلڈ ڈیٹا دکھایا گیا ویلڈ ڈیٹا کیونکہ ملٹیپل لائنس ہیں ونز بھی ہوں گے زیروز بھی ہوں گے اسی لیے اس کو ڈبل لائنس کے ساتھ شو کیا گیا بیسکلی یہ جو ویلڈ ڈیٹا ہے کچھ ٹائم کے بعد اویلیبل ہوگا سو ڈفرنٹ ٹائمنگ دیے گئے سب سے اوپر ٹی اے کیو بیسکلی یہ ریڈ ایکس ٹائم ہے جو ہی آپ نے ایڈریس اپلائی کیا اس کے T A Q time interval کے بعد ویلڈ ڈیٹا ڈیٹا لائنس پہ اویلیبل ہو جائے گا یہ منیمم ٹائم ہے اس سے پہلے جو ہے ویلڈ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا اسی طرح اگر چپ سلیکٹ سگنل کو دیکھیں ویلڈ ڈیٹا میمری کا اسی وقت اویلیبل ہو سکتا ہے کہ جب میمری سلیکٹ ہو سو so, جب بھی آپ نے چپ سلیکٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کیا اس کے T E Q time interval کے بعد ویلڈ ڈیٹا اویلیبل ہوگا ڈیٹا بس پہ اگین یہ بھی منیمم ٹائم ہے اسی طرح جب تک آؤٹ پٹ بفر نہیں ہے آپ کو valid data data output lines پہ نظر نہیں آئے گا so output enable signal جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا ہائی سے لو ہوگا اس کے T G O time interval کے بعد ویلڈ ڈیٹا آپ کو ڈیٹا لائنس پہ نظر آئے گا سو ڈیٹا شیٹ پہ ہر میموری کے لیے یہ جو ٹائم انٹرولز ہیں یہ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں منیمم ٹائم انٹرولز دوسرا جو ٹائمنگ ڈائگرام ہے یہ ایک رائٹ سائیکل کا ٹائمنگ ڈائگرام ہے جس طرح ریڈ سائیکل کا ٹائمنگ ڈائگرام تھا اسی طرح کا یہ رائٹ سائیکل ٹائمنگ ڈائگرام ہے اس میں بھی ڈفرنٹ سگنلز کو دکھایا گیا ہے کب یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور کب ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سب سے اوپر اگین ایڈریس سگنل دکھایا گیا ہے اس کے نیچے چپ سلیکٹ سگنل دکھایا گیا ہے اس کے نیچے رائٹ انیبل سگنل دکھایا گیا اور سب سے نیچے ڈیٹا سگنل دکھایا گیا رائٹ سائیکل کے لیے ویلڈ ایڈریس کا ہونا ضروری ہے سو so, سب سے پہلے ویلڈ ایڈریس جنریٹ ہوگا مائکرو پروسیسر سے اور وہ اپلائی ہوگا میموری ایڈریس ان پٹ پہ سو ویلڈ ایڈریس اسٹیبل ہو جائے گا اور یہ اسٹیبل رہے گا throughout the write cycle جب تک انفارمیشن میموری میں رائٹ نہیں ہو جاتی ایڈریس ویلڈ رہے گا اور اس ٹائم انٹرول کو ٹی ڈبلو سی سے آپ ڈیفائن کر دیں ایڈریس ویلڈ ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد چپ سلیکٹ جو سگنل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اگین چپ سلیکٹ سگنل اگر ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو میموری جو چپ ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوگا اور انفارمیشن آپ نہیں لکھ سکتے چپ سلیکٹ کے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد رائٹ انیبل سگنل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا دیٹ مینس آپ نے رائٹ کنٹرول لائنس کو ایکٹیو کر دیا ہے آپ میمری کو کنفیگر کر رہے ہیں تاکہ اس میں ڈیٹا آپ لکھ سکیں رائٹ سگنل کے انیبل کرنے کے بعد آپ ویلڈ ڈاٹا جو ہے جو مائکرو پروسیسر ہے وہ ویلڈ ڈاٹا جو ہے ڈیٹا بس پہ ڈال دے گا اور وہ جو ویلڈ ڈاٹا ہے اب ڈیٹا لائنس پہ اویلیبل ہوگا میمری کی تھوڑی دیر کے بعد رائٹ انیبل سگنل جو ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ویلڈ ڈیٹا جو ہے اس سگنل کے تھوڑی دیر بعد بھی موجود رہتا ہے کچھ ٹائم انٹرول دیے گئے ہیں ٹی ایس اے بیسکلی جب بھی ایڈریس ایکٹیویٹ ہوگا اس کی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے رائٹ انیبل سگنل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں address set up time address ہو جائے گا تب ہی آپ انفارمیشن لکھ سکتے ہیں سو اپنے منیمم ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہے جب ایڈریس اسٹیبل ہو گیا تب آپ رائٹ انیبل سگنل کو ایکٹیویٹ کریں گے اسی طرح جب آپ رائٹ انیبل سگنل کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس سے پہلے T W D time interval ہے ڈیٹا کو ویلڈ ہونا چاہیے اسی طرح جب write enable signal deactivate ہو گیا ویلڈ ڈیٹا کو ایک منیمم ہولڈ ٹائم کے لیے ٹی ایچ ڈی کے لیے اسٹیبل رہنا چاہیے جی رائٹ انیبل پلس جو ہے وہ خاص انٹرول کے لیے ایکٹیو رہے گی اس کے بعد ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس ڈیوریشن کو ہم میئر کریں گے by write enable pulse width ابھی ہم نے read cycle and write cycle دیکھا بیسکلی یہ کوئی سائیکل نہیں بیسکلی یہ ریپرزینٹ uh, کر رہا ہے سیکوینس آف سگنلس کس سیکوینس میں سگنلز ایکٹیویٹ ہوں گے اور کس سیکوینس میں سگنل ڈی ایکٹیویٹ ہوں گے اور ضروری ہے کہ جو ٹائمز دیے ہیں ان کو فلفل کیا جائے ان کو میٹ کیا جائے اگر یہ ٹائمز میٹ نہیں کرتے تو دیٹ مینس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ریڈ پراپرلی کر سکیں یا رائٹ پراپرلی کر سکیں بیسکلی یہ جو سگنلس ہیں یہ سارے مائکرو پروسیسر جنریٹ کر رہا ہے اور یہ سگنلز ڈپینڈ کرتے ہیں میمری پہ اگر میمری ان ٹائمنگ کو فلفل نہیں کر سکتی تو یہ ریڈ سائیکل اور رائٹ سائیکل ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا ان رائٹ سائیکل اور ریڈ سائیکل کے ٹائمنگ ڈائگرامس میں آپ کو کلاک سگنل نظر نہیں آیا سو so بیسکلی اس قسم کی جو میمری ہے جس میں کلاک نہیں ہے اس کو ہم اے سنکونس میمری کہیں گے کیونکہ ہم ریم کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اسٹیٹک ریم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے اے سنکونس اسٹیٹک ریم جہاں کلاک سگنل نہیں ہے مائکرو پروسیسر سگنل بھیجے گا جب بھی میموری جو ہے ریڈی ہے وہ ڈیٹا لکھ سکتی ہے یا انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہے اس وقت یہ ریڈ سائیکل یا رائٹ سائیکل ٹرمینیٹ ہو جائے گا اگر میموری بہت سلو ہے تو مائکرو پروسیسر جو ہے ان سائیکلس کو ایکسٹینڈ کرتا رہے گا اے سنکونس اسٹیٹک ریم جو ہے یہ بیسکلی سلو ہے کیونکہ جیسے ہم نے بتایا ریڈ رائٹ سائیکل ہے ڈپینڈ کرتا ہے میموری پہ اگر وہ سلو ہے تو یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا مائکرو پروسیسر کو ویٹ کرنا پڑے گا ایک دوسری قسم کی ہمارے پاس اسٹیٹک ریم ہے جو کہ ہے سنکرونس اسٹیٹک ریم سنکرونس اور اے سنکرونس میں فرق اتنا ہے کہ سنکرونس میں کلاک سگنل استعمال ہو رہا ہے اسٹیٹک ریم میں انٹرنل لیچز ہیں تو جتنے بھی ہم نے سگنلس ڈسکس کیے control signal chip select signal ہو گیا آؤٹ پٹ انیبل سگنل ہو گیا ریڈ رائٹ سگنلس ہیں انفارمیشن اگر ہم لکھ رہے ہیں اس کے لیے وہ جو انفارمیشن ہے یہ ساری انفارمیشن بیسکلی کلاک سگنل پہ لیچ ہو رہی ہے سو انٹرنلی لیچز اویلیبل ہیں جو میموری ہے وہ مائکرو پروسیسر کے ساتھ سنکرونازڈ ہے مائکرو پروسیسر جو بھی جو ہی یہ سگنل بھیج رہا ہے ساتھ میں کلاک سگنل بھیج رہا ہے انفارمیشن لیچ ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ میں وہ پروسیس کر رہا ہے میموری یا تو ریڈ کر رہا ہے یا رائٹ کر رہا ہے آئیے پہلے اس کا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اور مزید اس کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں بلاک ڈائگرام دکھایا گیا ایک سنکرونس برسٹ ریم کا جو کہ ایک اسٹیٹک ریم ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک میمری ارے دکھائی گئی ٹو ڈائمینشنل میمری ارے ہے sixteen K into eight byte memory address decoder ہے جو رو اینڈ کالم دو سیپریٹ ایڈریس ڈیکوڈرس ہیں جو رو ایڈریس جنریٹ کر رہے ہیں اور کالم ایڈریس جنریٹ کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں اگر ایڈریس ان پٹ جو ہے ایک ایڈریس رجسٹر میں جا رہا ہے بیسکلی جو بھی ایڈریس انفارمیشن آئے گی ایکسٹرنلی جو مائکرو پروسیسر بھیجے گا وہ اس ایڈریس رجسٹر میں لچ ہو جائے گی جو ہی کلاک سگنل اپلائی ہوگا طرح نیچے جو ہے ایک رائٹ رجسٹر ہے اس کے نیچے ایک انیبل رجسٹر ہے رائٹ رجسٹر میں رائٹ انیبل پلس جو ہے وہ لیچ ہو جائے گی جو ہی کلاک سگنل آئے گا اسی طرح جو انیبل رجسٹر ہے اس کے ان پٹ پہ چپ سلیکٹ سگنل اپلائی ہوا ہے سو چپ سلیکٹ سگنل جب بھی ایکٹیو ہوگا کلاک سگنل آیا تو یہ انفارمیشن انیبل رجسٹر میں لچ ہو جائے گی ڈائگرام کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ڈیٹا انپٹ رجسٹر دکھایا گیا اور ایک ڈیٹا آؤٹ پٹ رجسٹر دکھایا گیا ڈاٹا آؤٹ پٹ رجسٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک آؤٹ پٹ بفر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈیٹا ان پٹ رجسٹر اور ڈیٹا آؤٹ پٹ رجسٹر دونوں کلاک سے کنیکٹڈ ہیں سو جو ہی رائٹ رجسٹر میں رائٹ انیبل پلس لیچ ہوگی اور اس طرح انیبل رجسٹر میں چپ سلیکٹ پلس لیچ ہوگی data input output control جو سرکٹ ہے وہ ان دونوں سگنلس کو دیکھتا ہے اور آؤٹ پٹ انیبل سگنل ہے اس کو دیکھتا ہے اس کی مدد سے یا تو ڈیٹا ان پٹ رجسٹر کو سلیکٹ کرے گا یا آؤٹ پٹ بفر کو سلیکٹ کرے گا سو so بیسکلی اگر انفارمیشن میموری میں لکھنی ہے so data input register select ہوگا جو information data input output پہ اویلیبل ہے وہ اس میں لیچ ہو جائے گی اگر انفارمیشن میموری ارے سے پڑھنی ہے ریڈ کرنی ہے so data output register میں وہ انفارمیشن آ جائے گی جس کے بعد آؤٹ پٹ بفر پہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی سو بیسکلی یہ سارے signals data input data output جو ہے یہ لیچز میں اسٹور ہو رہا ہے اور کلاک پلس پہ یہ انفارمیشن آگے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے ایڈریس رجسٹر اینڈ ایڈریس کے درمیان ایک برسٹ لاجک سرکٹ بھی دکھائی گئی ہے جس کا ایک پٹ جو ہے برسٹ کنٹرول ہے اور دوسرا پٹ جو ہے کلاک سگنل ہے دو اور انپٹس ہیں A zero and A one address line جو ٹو بٹ ایڈریس لائنز ہیں وہ برسٹ لاجک کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آؤٹ پٹ میں اے زیرو پرائم اور اے ون پرائم اویلیبل ہے اور یہ دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں ایڈریس ڈی کوڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ابھی ہم نے سنکونسٹیٹک ریم کا انٹرنل اسٹرکچر دیکھا جو کہ ایک اے سنکونسٹیٹک ریم کے اسٹرکچر سے ملتا جلتا ہے وہی رے ہے وہی ڈی کوڈر سرکٹ ہے ایکسٹرا جو چیزیں اس میں لیچز لگائی ہوئی ہیں جو مختلف سگنل کو لیچ کر رہی ہیں ہر کلاک پلس پہ کلاک جو سگنل ہے وہ مائکرو پروسیسر کے ساتھ آ رہا ہے so that means microprocessor جب اپنا read cycle read write cycle execute کر رہا ہے ساتھ میں کلاک پلسز جنریٹ ہو رہی ہیں جس کی مدد سے یہ جو ریم ہے اسٹیٹک ریم جو سنکونس اسٹیٹک ریم ہے وہ بھی اس کلاک کے ساتھ سنکونائزڈ ہے so that means static RAM جو ہے as compare to asynchronous RAM جو ہے فاسٹر ہوگی اس میں کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں بیسکلی آؤٹ پٹ بفر اگر نہیں ہو تو ہمیں ڈیٹا جو ہے اے سنکلونسلی اویلیبل ہوگا ریڈ کے کیس میں جب ہم ریڈ کر رہے ہیں اور آؤٹ پٹ بفر نہ ہو اس میں ڈفرنٹ قسم کی اسٹیٹک ریمز ہوں گی سنکرونس جس میں آؤٹ پٹ بفر موجود نہیں ہوگا ادھر آپ کو اے سنکرونسلی ڈیٹا اویلیبل ہوگا اگر آؤٹ پٹ بفر موجود ہو تو پھر جو انفارمیشن ہے وہ پائپ لائن آپ اسٹیٹک ریم کہیں گے بیسکلی لیچ ہو کے آپ کے پاس اویلیبل ہے ایک ایکسٹرا جو فیسلٹی ہے اس میں برسٹ سنکونس اسٹیٹک ریم کہلاتی ہے بیسکلی آپ ایک ایڈریس اپلائی کریں گے جو مائکرو پروسیسر ہے ایک ایڈریس بھیج رہا ہے اس ایک ایڈریس سے انٹرنلی ڈفرینٹ ایڈریسز جنریٹ ہو سکتے ہیں بیسکلی یہ کیسے ہوگا لیٹ از سپوز کے تھری زیرو ایڈریس بھیجا ہے مائکرو پروسیسر نے یہ انٹرنلی جو ایڈریس رجسٹر ہے اس میں لیچ ہو جائے گا جو برسٹ سرکٹری ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کر دیں گے وہ ایکسٹرنل ایک کنٹرول uh, سگنل uh, سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جو ہی ایکٹیویٹ ہوگا جو لیس سگنیفیکنٹ بٹس ہیں ان کو وہ خود سے انکریمنٹ کرے گا ہر کلاک پلس پہ وہ ایڈریس کو انٹرنلی انکریمنٹ کرے گا سو so اگر ان eh, پٹ جو اوریجنل ایڈریس تھا 30 تھا نیکسٹ کلاک پلس پہ 31 ون جنریٹ کرے گا اس کے بعد 32 ٹو جنریٹ کرے گا پھر 33 تھری جنریٹ کرے گا کیونکہ دو address bits A zero and A one دکھائی گئی ہیں سو so ہر کلاک پلس پہ چار ڈفرنٹ لوکیشن سے یہ انفارمیشن ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے بیسکلی اس کا فائدہ کیا ہے اے سی کونس کے کیس میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ میموری ایکسس جو سلو ہے آپ نے ایک ریڈ کیا اس کے بعد اگر مزید نیکسٹ لوکیشن سے ریڈ کرنا ہے تو دوبارہ سے وہ ریڈ سائیکل رن کریں گے یا اسی طرح اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے چار سکسیسو لوکیشن سے تو چار آپ کے رائٹ سائیکلز چلیں گے جو کہ سلو کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو اس برسٹ موڈ uh, میں آپ نے انیشل لیٹ سے اپنے چار لوکیشنز پہ انفارمیشن ریڈ کرنی ہے یا رائٹ کرنی ہے تو آپ انیشل ایڈریس جو ہے وہ آپ اپلائی کریں گے انٹرنلی وہ لیچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے برسٹ موڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے ہر کلاک پلس پہ جو برسٹ سرکٹ uh, ہے وہ ایڈریسز کو انکریمنٹ کرتا جائے گا ریڈ یا رائٹ سگنل ایکٹیو ہے سو ان سکسیسو چار لوکیشن سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں سو so بیسکلی یہ سارا جو پروسیس ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا یہ کافی فاسٹ ہو جائے گا سو ایکسیس ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا میموری کا ابھی ہم نے برسٹ موڈ کے بارے میں بات کی جس میں آپ سائمل سیکوینشل لوکیشنس پہ آپ ہر کلاک پلس پہ ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں برسٹ جو سرکٹ ہے وہ کیسا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برسٹ سرکٹ کیسے ڈفرنٹ ایڈریسز یا سیکوینشل ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے برسٹ لاجک سرکٹ دکھایا گیا ڈائگرام میں بیسکلی ایک ٹو بٹ کاؤنٹر ہے جس کا ان پٹ جو ہے کلاک ان پٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے through an AND gate AND gate کے ان پٹ پہ ایک برسٹ کنٹرول سگنل ہے اور ایک کلاک سگنل ہے سو جب بھی برس کنٹرول سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا کلاک سگنل جو ہے وہ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہوگا ہر کلاک پلس پہ بائنری کاؤنٹر ہے وہ جو ہے انکریمنٹ ہو رہا ہے by one so two bit counter ہے کیو زیرو کیو ون جو بائنری کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ ہے انیشلی زیرو زیرو ہوگا اس کے بعد نیکسٹ کلاک پلس پہ ون ہو جائے گا پھر ٹو ہو جائے گا پھر تھری ہو جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو ایکسکلوز گیٹس دکھائے گئے ہیں جن دونوں کے دو جو ان پٹس ہیں وہ A zero and A one یہ ایکسٹرنل ایڈریس بس کے سگنیفیکینٹ ٹو ہیں سو انیشلی از سپوز کے جو ان پٹ ایڈریس ہے وہ تھری زیرو ہے دیٹ مینس اے زیرو اور اے ون جو ہیں زیرو زیرو ہیں binary zero zero burst control activate کیا کلاک سگنل جو ہی آیا so initially Q zero zero ہے کیو ون زیرو ہے سو اے زیرو پرائم اور اے ون پرائم جو ہے دونوں زیرو زیرو ہی ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ کلاک پہ burst control throughout active رہے گا نیکسٹ کلاک پلس پہ بائنری کاؤنٹر ہے انکریمنٹ ہو جائے گا کیو زیرو ون ہو جائے گا کیو ون زیرو ہوگا ایکسکلوز اور گیٹس پہ اے زیرو جو ہے وہ ون ہو جائے گا اے ون زیرو رہے گا اس دا نیکسٹ کلاک پلس پہ کیو زیرو زیرو ہو جائے گا کیو ون ون ہو جائے گا اے زیرو اے ون جو ہے وہ زیرو زیرو اسٹور ہوئے ہوئے سو اے زیرو اور اے ون وہ زیرو اینڈ ون ہو جائیں گے فائنلی چوتھی کلاک پلس پہ کیو زیرو بھی ون ہو جائے گا اور کیو ون بھی ون ہو جائے گا اے زیرو کیونکہ زیرو ہے اور اے ون بھی زیرو ہے ایکسکلوزیو اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ون ون آ جائے گا ابھی ہم نے اسٹیٹک ریم کو ڈسکس کیا اسٹیٹک ریم جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا امپلیمنٹ ہوئی ہے with the help of a flip flop جو ایک سیل ہے اسٹیٹک ریم کا وہ فلپ فلوپ کی مدد سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈفرنٹ سگنلس دیکھے اس فلپ فلوپ میں ہم انفارمیشن زیرو یا ون کو اسٹور کر سکتے ہیں اسٹیٹک ریم کی اگین دو قسمیں تھیں ایک جو تھی اے سنکونس اسٹیٹک ریم اور دوسری جو تھی سنکونس اسٹیٹک ریم اے سنکونس میں بیسکلی جو ریڈ رائٹ سائیکل ہے وہ کلاک کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے اور سنکرونس اسٹیٹک ریم میں جو ریڈ رائٹ سائیکل ہے وہ کلاک کے ساتھ سنکونائزڈ ہے سو so, سنکرونس جو ریم ہے اس کا کلاک سائیکل جو ریڈ رائٹ کلاک سائیکل ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا as compare to asynchronous synchronous static RAM میں ہم نے کہا تھا کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز ہیں ایک برسٹ موڈ ہے برسٹ موڈ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکسیسو لوکیشن سے ریڈ یا رائٹ کرنا ہے تو آپ انیشل ایڈریس ایشو کر دیں وہ ایڈریس اسٹور ہو جائے گا انٹرنل ایڈریس رجسٹر میں اس کے بعد برسٹ uh, جو موڈ سرکٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں برس موڈ سرکٹ جو ہے بیسکلی کاؤنٹر ہے جو ہر کلاک بل پہ انکریمنٹ ہو رہا ہے اور انٹرنلی سکسیسو ایڈریسز جنریٹ کر رہے ہیں میموری کے ادھر سے آپ سکسیسو انفارمیشن جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈائنامک ریم پہ ڈائنامک ریم جو ہے بیسکلی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے ایک ٹرانزسٹر اور ایک کیپیسٹر کی مدد سے سو so, کیونکہ ایک ٹرانزسٹر اور ایک کیپیسٹر یوز ہو رہا ہے ایک بٹ کو اسٹور کرنے کے لیے دیٹ مینس ڈائنامک ریم کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک کیپیسٹر اور ایک ٹرانزسٹر جو ہے compare to six transistor in the case of static RAM بہت کم جگہ لیتے ہیں ڈائنامک ٹائم کی ہم نے بات کی تھی کہ جو کیپیسٹر ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد اپنے چارج جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے تو اگر ڈائنامک ریم کو پیریوڈکلی ریچارج نہیں کیا جو کیپیسٹرز ہیں ان کو ریچارج نہیں کیا تو ساری انفارمیشن لوز ہو جائے گی سو ڈائنامک ریم کو پیریوڈکلی چارج کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا سرکٹری چاہیے جو اس کی کمپلیکسٹی کو انکریز کر دیتی ہے اسٹیٹک ریم جو ہے وہ اتنا کمپلیکس سرکٹ نہیں ہے ڈائنامک ریپ کا ایک سیل جو ہے جیسے ہم نے بتایا تھا ایک ٹرانزسٹر ہے جو کہ ایز اے سوئچ کام کرتا ہے ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایک کیپیسٹر لگا ہوتا ہے ٹرانزسٹر کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس کا ایک گیٹ ہے اس کو رو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے جو رو جو ہے ایک رو ڈیکوڈر کے آؤٹ پٹ سے آ رہی ہے سو آپ نے ایڈریس بھیجا رو ڈیکوڈر پہ رو ڈیکوڈر جو ہے ایک رو سلیکٹ لائن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے ساتھ ایک ٹرانزسٹر لگا ہوا ٹرانزسٹر جو ہے بیسکلی سوئچ آن ہو جائے گا جب سوئچ آن ہو جائے گا بیسکلی کیپیسٹر کو کنیکٹ کر دے گا ایک ڈیٹا ان پٹ کے ساتھ سو so, آپ نے اگر انفارمیشن اسٹور کرنی لاجک ون اسٹور کرنا ہے وہ آپ کیپیسٹر پہ in the form of a charge store کر دیں گے اگر زیرو اسٹور کرنا ہے تو بیسکلی آپ کیپیسٹر پہ کچھ بھی اسٹور نہیں کریں گے so that means zero charge ہے اسی طرح اگر آپ نے انفارمیشن کیپیسٹر سے پڑھنی ہے تو اگین اپروپریٹ رو سلیکٹ کریں گے جس سے ٹرانزسٹر کا گیٹ آن ہو جائے گا جس سے ٹرانزسٹر جو ہے وہ بھی آن ہو جائے گا دیٹ مینس وہ کیپیسٹر اور ڈیٹا آؤٹ پٹ لائن کے درمیان ایک کنیکشن پرووائڈ کر دے گا so data output line پہ جو بھی کیپیسٹر میں انفارمیشن ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر زیرو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اگر ون ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹا ان پٹ لائنس اور ڈیٹا آؤٹ پٹ لائنس جو ہیں جو کیپیسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تھرو اے سوئچ وہ ایک بفرس کے تھرو کنیکٹڈ ہیں سو so, ایک آؤٹ پٹ بفر ہے ایک ان پٹ بفر ہے اور ایک تیسرا بفر چاہیے جو ہم یوز کر رہے ہیں کیپیسٹر کو ریفریش کرنے کے لیے جیسے ہم نے بتایا کہ کیپیسٹر جو ہے over a period of time اپنا چارج لوز کر جائے گا تو اس کو کیسے ہم نے ریچارج کرنا ہے وہ ہوگا ایک ریفریش بفر کے تھرو ایک اور چیز جو ہے وہ جب بھی آپ انفارمیشن کیپیسٹر سے پڑھیں گے لٹ سے اس نے لاجک ون اسٹور کیا ہوا ہے بیسکلی کیپیسٹر چارج ہے جب بھی آپ انفارمیشن پڑھیں گے کیپیسٹر اپنا چارج لوز کر جائے گا تو آپ نے وہ جو انفارمیشن ہے یو ہیو انفارمیشن تو پڑھتے وقت آپ نے دوبارہ سے کیپیسٹر کو چارج کرنا ہے وہ اگین کیسے ہوگا جو ریفریش بفر ہے اس کے تھرو ہی کیپیسٹر کو ریچارج کیا جاتا ہے سو so, یہ پہلے دیکھتے ہیں ایک ڈائنامک ریم سیل کا اسٹرکچر کہ یہ کیپیسٹر ٹرانزسٹر کیسے آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہ بفر جو ہیں ڈیٹا ان پٹ کے ساتھ ڈیٹا آؤٹ پٹ لائنس کے ساتھ وہ ٹرانزسٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں اور کیپیسٹر کو کیسے چارج یا ڈسچارج کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ریڈ اینڈ رائٹ سائیکلس دیکھیں گے ڈائنامک ریم کے ڈائگرام میں ایک ڈائنامک ریم کا سیل دکھایا گیا جو کہ ایک بیٹ آف انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ماسفیٹ جو ہے metal oxide field effect transistor دکھایا گیا ہے جس کا گیٹ جو ہے وہ رو لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہی آپ ایڈریس بھیجتے ہیں جو رو ایڈریس ڈی کوڈر ہے وہ ایک رو لائن کو سلیکٹ کر دے گا ڈیپینڈنگ آن دی ایڈریس جس کی وجہ سے یہ جو ماسفیٹ دکھایا گیا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آن ہو جائے گا آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائنٹ بی اور ڈی کے درمیان ایک کنیکشن پرووائڈ کرے گا پوائنٹ ڈی کے ساتھ ایک کیپیسٹر کنیکٹڈ ہے دوسرا اینڈ اس کا گراؤنڈ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تین بفرز دکھائے گئے ہیں ڈیٹا ان پٹ لائن کے ساتھ ایک بفر ہے جس کو ہم ان پٹ بفر کہہ رہے ہیں اس کا جو انیبل سگنل ہے وہ ایکٹیو لو انیبل سگنل ہے یہ انیبل سگنل ایک ریڈ رائٹ کنٹرول لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح اس کے اوپر جو ہے ڈی آؤٹ لائن دکھائی گئی ہے اس کے ساتھ ایک آؤٹ پٹ بفر یا سینس ایمپلیفائر لگا ہوا ہے یہ بھی ایک ٹرائی اسٹیٹ بفر ہے جس کا انیبل جو ہے وہ بھی ریڈ رائٹ کنٹرول سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایکٹیو ہائی سگنل ہے سب سے اوپر ایک بفر دکھایا گیا جس کو ہم ریفریش بفر کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ریفریش سگنل کی مدد سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایکٹیو ہائی سگنل ہے ڈیٹا آؤٹ پٹ جو سگنل ہے وہ اس ریفریش بفر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈیٹا ان پٹ لائن اور ڈیٹا آؤٹ پٹ لائن ان دو بفرز کے تھرو جو ہے ایک کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح ریفریش بفر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ایک کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ماسفیٹ ٹرانزسٹر کا ایک اینڈ جو ہے بی وہ کالم لائن کے ساتھ اٹیچڈ ہے جس کے ساتھ data out line output line اور ڈیٹا ان پٹ لائن بھی اٹیچڈ ہے سو لیٹر سپوز کے مائکرو پروسیسر ایک ایڈریس بھیجتا ہے جس کی مدد سے ہم ایک رو کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور ایک کالم کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ رو اور کالم جو ہیں اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں رو جو ہے گیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں اور جو کالم ہے وہ بی کو کونیکٹ کر دیتی ہیں اب ہم انفارمیشن جو ہے کیپیسٹر میں لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کیپیسٹر میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تھرو دی کالم لائن ابھی ہم نے ڈائنامک ٹائم کا ایک سیل دیکھا جو ایک ٹرانزسٹر ہے جس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں by sending out an appropriate address appropriate جو ایڈریس ہے وہ ایک رو کی شکل میں رو سلیک لائن کی شکل میں اور ایک کالم سلیک لائن کی شکل میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے رو کے ساتھ ٹرانزسٹر کا گیٹ کنیکٹڈ ہے اور ٹرانزسٹر uh, کا ایک اینڈ جو ہے وہ کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو وہ والا جو ٹرانزسٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب اس ٹرانزسٹر کے تھرو ہم کیپیسٹر کو چارج کر سکتے ہیں دیٹ مینس انفارمیشن لکھ سکتے ہیں اگر اس میں زیرو اسٹور کرنا ہے تو آف کورس اس کو چارج نہیں کریں گے اسی طرح اگر انفارمیشن پڑھنی ہے تو وہ کالم کے تھرو ہم پڑھیں گے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو انفارمیشن رائٹ کیسے کر رہے ہیں اس پرٹیکولر کیپیسٹر میں اور انفارمیشن پڑھ کیسے رہیں یا ریڈ کیسے کر رہے ہیں اس پرٹیکولر سیل سے دیکھتے ہیں کہ ون یا زیرو لاجک ون یا زیرو ہم اس پرٹیکولر ڈائنامک ریم سیل میں کیسے لکھتے ہیں بیسکلی ہم نے ایڈریس بھیجا جس کی وجہ سے رو سلیکٹ ہوگی اور کالم سلیکٹ ہوگی رو سلیکٹ ہونے سے ٹرانزسٹر کا گیٹ آن ہو گیا جس کی وجہ سے ٹرانزسٹر آن ہو گیا کالم جب سلیکٹ ہوا تو بی جو ان پٹ ہے ٹرانزسٹر کا وہ اے کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا انفارمیشن لاجک ون اگر ہم لکھ رہے ہیں تو ون ڈیٹا این پہ اپلائی کریں گے کیونکہ ہم انفارمیشن لکھ رہے ہیں ریڈ رائٹ سگنل لو ہو جائے گا لو ہونے کی وجہ سے جو ان پٹ بفر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ڈیٹا ان پہ جو انفارمیشن ہے وہ بفر کے آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی آؤٹ پٹ لائن سے ہوتے ہوئے وہ کالم اے پہ آ جائے گی اے سے بی بی سے ڈی پہ پہنچ جائے گی کیونکہ ٹرانزسٹر آن ہے سو ایک پورا ایک کنیکشن پات پرووائڈ کر رہا ہے اور جو انفارمیشن ڈی پہ ہے وہ کیپیسٹر پہ اسٹور ہو جائے گی سو لاجک ون جو ہے کیپیسٹر پہ اسٹور ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم نے زیرو رائٹ کرنا ہے کیپیسٹر پہ تو رو سلیکٹ کی کالم سلیکٹ کیا جس کی وجہ سے یہ موسفیئر ٹرانزسٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا آن ہو جائے گا ڈیٹا ان پٹ لائن پہ لاجک زیرو اپلائی کرتے ہیں ریڈ رائٹ سگنل کیونکہ ہم رائٹ کر رہے ہیں زیرو ہے جس کی وجہ سے ان پٹ بفر جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے سو ڈیٹا ان پٹ پہ جو لاجک زیرو ہے وہ بفر کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہے وہی انفارمیشن اے پوائنٹ پہ کالم لائن پہ اویلیبل ہے اسی طرح وہی انفارمیشن بی پوائنٹ پہ بھی اویلیبل ہے کیونکہ ٹرانزسٹر آن ہے سو بی پوائنٹ پہ جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے وہ ڈی پہ بھی ہے اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ کیونکہ لاجک زیرو ہے سو تو کیپیسٹر چارج نہیں ہوگا یا اس پہ زیرو چارج ہوگا یا لاجک زیرو یہ اسٹور کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے ریڈ کیسے کرتے ہیں اس پرٹیکولر ڈائنامک ریم سیل سے اگین ایڈریس مائکرو پروسیسر بھیج رہا ہے جس کی مدد سے ہم ایک رو اور ایک پرٹیکولر کالم کو سلیکٹ کر رہے ہیں رو کی وجہ سے اس ٹرانزسٹر کا گیٹ آن ہو جاتا ہے اور کالم کی وجہ سے جو پوائنٹ ڈی ہے ٹرانزسٹر کا وہ بی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے کیپیسٹر میں لیٹر سپوز ون اسٹور ہوا ہوا ہے سو ون جو ہے ڈی پہ اویلیبل ہے وہی ون جو ہے بی پہ اویلیبل ہو جائے گا کیونکہ کالم سلیکٹڈ ہے سو بی انفارمیشن جو ہے اے پہ اویلیبل ہے ریڈ کر رہے ہیں تو ریڈ سگنل ہائی ہے جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ بفر جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا کیونکہ اس کا جو سلیکٹ پٹ ہے انیبل پٹ ہے وہ ایکٹیو ہائی ہے سو so, جو بھی information column line point A پہ موجود ہے وہ ڈیٹا آؤٹ پہ اویلیبل ہوگی اگر کیپیسٹر پہ لاجک زیرو اسٹور ہوا ہے ڈی پوائنٹ پہ زیرو اویلیبل ہوگا ماسفیٹ جو ٹرانزسٹر ہے وہ آن ہے سو لاجک زیرو جو ہے پوائنٹ بی جو کالم لائن ہے اس پہ اویلیبل ہوگا یہ انفارمیشن پوائنٹ اے پہ اویلیبل ہوگی کیونکہ آؤٹ پٹ بفر سلیکٹڈ ہے ریڈ سگنل ایکٹیو ہے سو لاجک زیرو جو ہے ڈیٹا آؤٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا ریڈ کرتے وقت جو انفارمیشن ہے کیپیسٹر پہ وہ لوز ہو جاتی ہے لیٹر سپوز کے کیپیسٹر پہ لاجک ون ہے جب آپ ڈیٹا آؤٹ سے اس کو پڑھیں گے تو کیپیسٹر کا جو انفارمیشن ہے جو چارج ہے وہ لوز ہو جائے گا سو پڑھتے وقت دوبارہ سے کیپیسٹر کو چارج کرنا ہوگا سو دیکھتے ہیں کہ یہ ریفریش کیسے ہو رہا ہے جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ریفریش بفر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ریفریش سگنل کو ایکٹیو کرنے سے سو ڈیٹا آؤٹ پہ جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے وہ ریفریش بفر کے ان پٹ پہ اپلائیڈ ہے ریفریش سگنل جو ایکٹیو ہے ریفریش بفر جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سو وہی انفارمیشن پوائنٹ سی پہ اویلیبل ہے پوائنٹ سی جو ہے وہ کالم لائن پہ ہے سلیکٹڈ کالم لائن ہے یہ انفارمیشن پوائنٹ بی پہ اویلیبل ہے اور جو ماس فیٹ کیونکہ آن ہے یہ انفارمیشن ڈی پہ واپس پہنچ جاتی ہے کیپیسٹر جو ہے وہ انفارمیشن جو پڑی تھی وہ دوبارہ سے کیپیسٹر پہ اسٹور ہو رہی ہے ابھی ہم نے ایک ڈائنامک ریم سیل کے انٹرنل اسٹرکچر کو دیکھا بیسکلی ایک کیپیسٹر ہے کنیکٹڈ تھرو ٹرانزسٹر اور تین بفرز ہیں ان بفرز کی مدد سے ٹرانزسٹر کی مدد سے ہم کیپیسٹر کو چارج کر لیتے ہیں یا اس کو زیرو چارج پہ رہنے دیتے ہیں دیٹ مینس ہم انفارمیشن لکھ رہے ہیں اگر ہم نے پڑھنی ہے again output buffer transistor اور کیپیسٹر کے تھرو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں جب انفارمیشن ہم پڑھتے ہیں تو جو کیپیسٹر ہے وہ انفارمیشن لوز کر دیتا ہے سو so, پڑھتے وقت دوبارہ سے کیپیسٹر کو چارج کرنا ہوتا ہے through the refresh circuitry next ہم بات کرتے ہیں ایڈریس ملٹی پلیکسنگ پہ بیسکلی جو ڈائنامک ریم ہے وہ ہم نے بتایا کہ کافی ڈینس میموری پرووائڈ کر رہا ہے بہت ساری انفارمیشن ایک چھوٹے سے سرکٹ میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں کسی بھی آپ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو دیکھیں تو فزیکلی اس کا سائز بہت کم ہوتا ہے جو پیکج ہے وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ پینس جو ہیں جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ کنیکشنز کر رہے ہیں وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے سو ڈائنامک ریم جو ہے چپ اٹ سیلف جو ہے کافی چھوٹا ہے اس کی جو ایڈریس لائنس ہیں وہ اس کی وجہ سے چپ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس میں to reduce the number of address lines آپ کیا کرتے ہیں کہ رو جو ایڈریس ہے اور جو کالم ایڈریس ہے جیسے ہم نے بتایا کہ ٹو ڈائمینشنل ارے ہے جو ان پٹ پہ ایڈریس اپلائی کر رہے ہیں اس کو اسپلٹ کر رہے ہیں into row address address and column so basically آپ جو ایکسٹرنل ایڈریس لائنز ہیں ان کو ریڈیوس کر رہے ہیں لیٹ از سپوز کہ آپ کے پاس 16 بٹ ایڈریس ان پٹ ہے سو ایٹ بٹ جو ہیں ان میں سے رو ایڈریس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ایٹ بٹ جو ہیں کالم ایڈریس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so بجائے کہ آپ 16 ان پٹ لائنس رکھیں آپ ایٹ پٹ لائن رکھیں پہلے آپ رو ایڈریس اپلائی کریں اس کو اسٹور کر دیں اس کے بعد آپ کالم ایڈریس اپلائی کریں اس کو اسٹور کر لیں اس کے بعد انٹرنلی جو ہے ان رو ایڈریسز کو اور کالم ایڈریسز کو یوز کریں اور آپ ایک پرٹیکولر لوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں اس سے فائدہ یہ ہوگا جو ایکسٹرنلی سولہ جو ایڈریس لائنز تھی وہ ریڈیوس ہو کے ایٹ ایڈریس لائن رہ گئی ہیں تو آپ کا جو چپ سائز ہے وہ مزید کم ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اس میں سو so بیسکلی جو ایڈریس ملٹی پلیکسنگ جو ہم نے دو ایڈریس بتائے row address and column address آپ ملٹی پلیکسنگ کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹی پلیکسنگ سرکٹ کام کیسے کرتے ہیں کون سے ایڈیشنل سگنلز چاہیے تاکہ ہم اس ایڈریس کو ملٹی پلیکس کر سکیں اور جو ایکسٹرنل ایڈریس لائنز ہیں ان کو ریڈیوس کر سکیں سرکٹ ڈایاگرام دکھایا گیا ایک one megabit dynamic RAM کا بیسکلی یہ آرگنائزڈ ہے in one zero two four rows and one zero two four columns ایک رو ڈیکوڈر ہے اور ایک کالم ڈیکوڈر ہے جو کہ ایک پرٹیکولر رو کو سلیکٹ کرتا ہے اور ایک پرٹیکولر کالم کو سلیکٹ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم ایک سیل کو ایکسس کر سکتے ہیں میموری ارے کے نیچے ایک input output buffers sense amplifiers دکھائے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم انفارمیشن لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور ریفریش کر سکتے ہیں ڈیٹا آؤٹ پٹ لائن دکھائی گئی ہے ڈیٹا ان پٹ لائن دکھائی گئی نیچے ریڈ رائٹ سگنلز دکھائے گئے ہیں اور چپ سلیکٹ یا انیبل سگنلز دکھائے گئے ہیں رو ڈیکوڈر جو ہے اس کے ان پٹ پہ ایک ڈیٹا سلیکٹر ہے ڈیٹا سلیکٹر کا جو ایک ان پٹ ہے وہ رو ایڈریس لیچ سے آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے ریفریش کاؤنٹر سے آ رہا ہے اسی طرح جو نیچے کالم ڈیکوڈر دکھایا گیا اس کا جو ان پٹ ہے ایک کالم ایڈریس لیچ سے آ رہا ہے رو ایڈریس لیچ اور کالم ایڈریس لیچ جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہیں through R A S bar signal and C A S bar signal row address latch کے ان پٹ پہ اور کالم ایڈریس لیچ کے ان پٹ پہ ایڈریس لائنس دکھائی گئی ہیں اے زیرو سے بیسکلی ٹوینٹی لائنس ہیں کیونکہ ون میگا بائٹ میموری ہے سو ٹوینٹی لائنس چاہیے بیسکلی ایڈریس جو ہیں دس ہوں گی اے زیرو سے لے کے اے نائن تک جو کہ رو ایڈریس لیچ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں اور کالم ایڈریس لیچ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں اوپر ایک ریفریش کاؤنٹر سرکٹ دکھایا گیا جو کہ ایک refresh control and timing circuit سے کنٹرول ہو رہا ہے نیچے اگر آپ آئیں آر اے ایس بار جو ہے رو ایڈریس اسٹروپ اور سب سے نیچے column address strobe C A S bar جو سگنل ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا رو ایڈریس لیچ کو کنٹرول کرتے ہیں اور کالم ایڈریس لیچ کو کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایڈریس ہے وہ رو ایڈریس بھیجا جاتا ہے کامن ایڈریس لائنس پہ اے زیرو سے اے نائن پہ یہ انفارمیشن رو ایڈریس لیچ کے ان پٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور کالم ایڈریس لیچ کے ان پٹ پہ بھی اویلیبل ہے کیونکہ یہ رو انفارمیشن ہے so row address store signal activate ہوگا اور یہ انفارمیشن جو ہے رو ایڈریس لیچ میں اسٹور ہو جائے گی نیکسٹ ٹائم انٹرول میں کالم ایڈریس اپلائی کیا جاتا ہے A zero A nine address lines پہ یہ انفارمیشن جو ہے رو ایڈریس لیچ کے ان پٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور کالم ایڈریس لیچ کے ان پٹ پہ بھی اویلیبل ہے کیونکہ C A S signal activate ہوا ہے سو یہ جو انفارمیشن ہے جو کہ کالم ایڈریس ہے کالم ایڈریس لیچ پہ اسٹور ہو جائے گا اب یہ جو رو ایڈریس انفارمیشن ہے اور کالم ایڈریس جو انفارمیشن ہے دونوں لیچز میں اسٹور ہیں یہ اپلائی ہو رہی ہیں ڈیٹا سلیکٹر پہ اور کالم ڈیکوڈر پہ ڈائریکٹلی ہم زیوم کرتے ہیں کہ ریفریش کاؤنٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا سو رو ایڈریس لیچ کی انفارمیشن ڈیٹا سلیکٹر سے ہوتے ہوئے رو ڈیکوڈر کے پاس آ رہی ہے کالم ایڈریس لیچ کی انفارمیشن ڈائریکٹلی کالم ڈیکوڈر پہ آ رہی ہے رو ڈیکوڈر اور کالم ڈیکوڈر جو ہے ان انفارمیشن کو انڈیپینڈنٹلی ڈیکوڈ کرتے ہیں جن کی مدد سے ایک رو سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ایک کالم سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو کہ ایک سیل کو سلیکٹ کر دے گا ابھی ہم نے ڈائنامک ریم کا internal address decoding circuitry دیکھی جس کو ہم نے ملٹی پلیکس کیا ہوا ہے ملٹی پلیکس ہم نے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکسٹرنل ایڈریس لائنز ہیں ان کو ریڈیوس کرنا ہے بائی ہاف اس میں جو ایڈیشن کی ہے بیسکلی دو لیچز ہم نے ایڈ کی ہیں کیونکہ پورا address at a time available نہیں ہے پہلے ہم رو ایڈریس بھیج رہے ہیں اس کو اسٹور کر رہے ہیں اس کے بعد کالم ایڈریس کو بھیج رہے ہیں اس کو اسٹور کر رہے ہیں کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے with the help of two control signals R A S اور سی اے ایس جو کہ رو ایڈریس ٹروب ہے اور کالم ایڈریس ٹروب ہے جو ہی یہ دو row addresses and column addresses دو لیچز میں اسٹور ہو جاتے ہیں ان کے آؤٹ پٹس جو ہیں ایڈریس رو ڈیکوڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کالم ڈیکوڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں رو ڈیکوڈر اور کالم ڈیکوڈر جو ہے بیسکلی ایک رو لائن کو سلیکٹ کرتا ہے اور کالم لائن کو سلیکٹ کرتا ہے جو ریڈ رائٹ سائیکل ہے ڈائنامک ریم کے لیے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پہلے اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹک ریم کے لیے ہم نے جو ریڈ رائٹ سائیکل دیکھا تھا اس میں بیسکلی ایڈریس آپ جنریٹ کرتے ہیں پھر چپ سلیکٹ لائن کو یا آؤٹ پٹ انیبل لائن کو یا رائٹ انیبل لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر انفارمیشن آپ یا ریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جو ڈیٹا آپ نے لکھنا ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈائنامک ریم کے کیس میں ایڈریس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوگا پہلے آپ رو ایڈریس آپ کو نظر آئے گا ٹائمنگ ڈائگرام میں اس کے ساتھ آر اے ایس سگنل ہوگا اس کے بعد کالم ایڈریس نظر آئے گا سی اے ایس سگنل ہوگا اس کے بعد آپ ریڈ رائٹ کر سکیں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکشن شروع کریں گے ڈائنامک ریم کے ریڈ رائٹ سائیکل سے نیکسٹ لیکچر تک خیال رکھیے گا دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم